أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمدیم پی آخری کلا م معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلاط و تسلیم کو مبوس فرماتے ہیں حضرات انبیاء علیہم و وسلام پیغمبر نبی رسول کسی بھی قوم کے ہوں جب تک وہ اپنی قوم میں رہتے ہیں قوم محفوظ ہوتی ہے قوم کی نگہداشت نگہبانی اور نگرانی وقت کے پیغمبر کرتے ہیں چھوٹی درمیانی اور بڑی خطا ہوتی ہے پیغمبر کی نگاہ اس پر ہوتی ہے اور پیغمبر اس کی اصلاح فرماتے ہیں ایک صحابی آئے نماز پڑھی اور پڑھ کر جانے لگے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سلی پن کا لم تو سلی نماز پڑھو آپ نے نماز نہیں پڑھی نماز میں کچھ کوتا ہی کمی بیشی رہی ہوگی آپ نے اصلاح فرمائی پیغمبر کے رہتے ہوئے غلط نماز نہیں ہو سکتی آپ تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی اپنے مکان کا قبہ تعمیر کر رہے تھے گنبد بنا رہے تھے آپ نے کوئی فتویٰ صادر نہیں فرمایا آپ نے اس کی کوئی وعید برائی مذمت بیان نہیں فرمائی لیکن صحابہ کرام چشم نبوت کے مزاج کو نگاہ نبوت کے مزاج کو نبی کے آنکھوں کی کے اشاروں کو پہچاننے والے تھے اور وہ صحابی گئے سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے گمبت کو گرا دیا روحانی کسی قسم کا کوئی فتنہ کسی پیغمبر کی موجودگی کے اندر آ بھی جاتا ہے تو پیغمبر نگران ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے واچ کرتے رہتا ہے اس فتنے کو امت میں داخل ہونے نہیں دیتا اسی لیے سیدنا عیسیٰ علی نبی علیہ سلاط وسلام کے زمانے جب اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا وہی خال اللہ مَرْيَمْ یا عیسب لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي امیا دون مندون عیسائی ابن مریم کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے خدا بناؤ اور میری امی کو خدا بناؤ عیسائی جو آپ کو مانتے ہیں سالس سلاسہ کہتے ہیں خدا کے تین حصے ہوئے اس میں ایک حصہ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم کو یہ آپ نے بات کہی انت قلت للناس و امی مجھے اور میری اماں کی پوج یہ آپ نے کہی اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ بات کہی نہیں کہی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان کن تو کل تو ہوں فقد علمتا اللہ آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے ظاہر بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں پچھلا بھی جانتے ہیں حال بھی جانتے ہیں اگلا بھی جانتے ہیں کن تو کل تو ہو فقد تھا تالب معافی نفسی میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں ولا عالم معافی نفسی آپ کیا چاہتے ہیں میں حقیر بندہ میں نہیں پہچان سکتا اس کے بعد آپ نے فرمایا انتر رقیبہ اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو اب بلانے کے بعد عالم برزخ میں جانے کے بعد آپ کے اٹھائے جانے کے بعد قوم کیا کر رہی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں شوہر ہے بیوی بی کو نان نفقہ دے رہا ہے کپڑا دے رہا ہے حقوق ادا کر مرنے کے بعد کیا معاملہ موت کے بعد دس سال بعد سو سال بعد کوئی بیوی اپنے خامن کے تعلق سے عدالت میں شکایت کرے میرا شوہر نان نفقہ نہیں دیتا کپڑا نہیں دیتا حقوق ادا نہیں کرتا کنتو وہ انتر رقیب علیہ جب تک تھا تو میں ذمہ دار تھا اور میرے چلے جانے کے بعد قرآن شریف نے جو لفظ استعمال کیا انتر رقیبہ ذمہ داری مجھ سے ہٹ گئی میں عالم برزخ میں رہتے ہوئے عالم سما آسمانی دنیا میں رہتے ہوئے پھر کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول نہیں تھا اور ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا کہ میں اس قوم کو کنٹرول کر سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ تم میری پوجا نہ کرو اور میری امی کی عبادت نہ کرو میرے رہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں کہا اگر کہا ان کن تو کل تو ہوں فقط علیم تھا آپ جاننے والے ہیں یہ لفظ انتر رقیبہ اس سے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ پیغمبر جب تک رہتا ہے پیغمبر قوم کی نگرانی کرتا ہے آخا بازار میں گئے گیہوں کا بیپاری اناج اور غلے کا بیپاری فروخت کر رہا تھا اوپر سو کے اور فرسٹ کوالٹی کا اناج رکھا ہوا تھا اور اندر بھیگا اناج رکھا ہوا تھا تاکہ تول بڑھے آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور فرمایا من وشنا پلئی سمنا جو دھوکہ دے وہ ہماری ذات میں اور برادری میں نہیں ہے نگران تھے آقا بازاروں کی نگرانی عورتوں کی نگرانی جوانوں کی نگرانی شوہروں کی نگرانی محلے کی نگرانی پڑوس ممالک پیغمبر جب تک رہتا ہے پیغمبر نگران ہوتا ہے فتنے آتے بھی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر پیغمبر نور نبوت سے اپنے جلال نبوت سے اور اپنی نبوت کی کرنوں سے اور ان کی شعاؤں سے اس کتنے کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے آپ کے زمانے میں مدعیان نے نبوت جھوٹے نبی پیدا ہوئے اور کہاں کمپرومائز کرنا چاہا آدھی نبوت آپ کی آدھی نبوت ہماری ایک پل بھر کے لیے وہ فتنا سر نہیں اٹھایا اسود انسی کا پیغمبر رقیب ہوتا ہے پیغمبر نگران ہوتا ہے پیغمبر واچ کرتا ہے کسی بھی دروازے سے داخلی خارجی انٹرنل ایکسٹرنل کسی دروازے سے آتے ہیں کتنے پیغمبر پل بھر کے اندر ایک فتوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے مصالح سلاد وسلام کی موجودگی کے اندر بنو اسرائیل نے بچڑے کو بنا لیا گائے کے بچے کو شیطان اس کے پیٹ میں چلا گیا آواز کرتا تھا وہ اس کی پوجا میں لگ گئے پیغمبر حیات تھے موسا علیہ السلام اور انہوں نے اس کو آگاہ کیا اس فتنے کو بتایا اور وہ فتنہ وہیں دب گیا پوری تاریخ سعید آدم علا نبین علیہ سلاط السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر کے جانے کے بعد فتنے داخلی خارجی آ جاتے ہیں آنے والا پیغمبر اس کی اصلاح کر دیتا ہے نیکسٹ پیغمبر آنے والے پیغمبر اسے ختم کر دیتے ہیں سوال یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر آنے والے نہیں جب تک آپ تھے کیا مجال تھی کہ زمین سے آسمان سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے مردوں سے عورتوں سے مال سے فخر فاقے سے بادشاہت کی گدی سے حکمرانوں سے محکوموں سے کیا مجال کہ فتنا آئے پل بھر کے لیے رکے امام الانبیاء ہیں آپ پل بھر کے اندر وہ فتنا جل کر خاک ہو جاتا تھا اور بھسم ہو جاتا تھا سوال یہ آخا نہ تو ہمیشہ رہیں گے آخا اپنے فریض نبوت کی تکمیل کے بعد اللہ کو پیارے ہو کر چلے گئے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی یا یو ہر رسول میں ان ضلع الئی کا میر اے رسول آپ تک ہم نے جو باتیں پہنچائی ان کو آپ قوم تک پہنچا دیئے آپ نے حجت الوداع میں فرمایا اللہ حلق قد بلک تو کیا کہا گیا بلغ پہنچائیے آپ نے خطبے میں کیا فرمایا اللہ حل قد بلک تو کیا میں پہنچا دیا صحابہ کرام نے فرمایا قد بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو گواہ ہے کہ فریض نبوت کو میں نے مکمل کر دیا اور جب مکمل ہو گیا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سوال یہ کہ فتنے جو آتے تھے ان فتنوں کو وقت کا نبی اور وقت کا پیغمبر ان فتنوں کا تدارک کرتا تھا اور ان کا ڈیفینس کرتا تھا اور ان کو جلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا تھا آخا کے بعد قیامت تک کے لیے ان فتنوں کے تدارک کے لیے ان فتنوں کو جلانے کے لیے ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آقا کی نبوت اور آقا کی رسالت کے بدل کے قائم مقام اللہ نے اس امت میں کیا چیز رکھی ہے آخا چلے گئے اور آخا گئے خوب سمجھیے بات کو پیغمبر جاتا ہے پیغمبر اپنے ساتھ نبوت اور رسالت لے کر چلا جاتا ہے پیغمبری کو وارث بنا کر کسی کو نہیں دے کر جاتا کہ آخا چلے گئے ابو بکر صدیق اب پیغمبر ہو گئے الحاظ بلّہ عمر فاروق ہو گئے ایسی بات نہیں آخا گئے آخا کے ساتھ آخا کی پیغمبری آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت آپ کے ساتھ چلی گئی لیکن فتنے ہیں کہ باقی آزمائشیں ہیں کہ باقی تو اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا پہلے فتنے آتے تھے اگلا پیغمبر ان فتنوں کا انتم سنسکار کر دیتا تھا اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک تک علیہ السلام بھی آئیں گے امتی بن کر آئیں گے آخا کے غلام بن کر آئیں گے اس شان پیغمبری کا بدل کیا ہے جو کام پیغمبر کر سکتے تھے اب وہ کام کس سے ہو سکتا ہے مدرسے والے کہتے ہیں ہم کر رہے خانخواہ والے کہتے ہیں ہم کر رہے دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چراغ کا فانوس جو بنایا سوا لاکھ پیغمبروں کو اس نبی کے مشین کا اس نبی کے فریضے کا بدل بنایا بدل کا لفظ دیکھیے سنیے گا آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبروں کو نبوت دے دی یا صحابہ کرام کو نبوت دے دی صحابہ کرام کو رسول نہ کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے جسم بھر پھوڑے ہیں پیپ ہے خون نکل رہا ہے پانی نہیں مل رہا ہے دشمن کے قبضے میں ہے سواری میں ہے پانی نایاب ہے یا اتنا ہے کہ پیے تو وضو نہیں وضو کرے تو پیے نہیں تیمم کر سکتا ہے تیمم وضو نہیں وضو کا بدل ہے آپ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے عمرہ کو تشریف لے گئے آپ نے اپنے بھائی کو اپنے والد بزرگوار کو گھر کا نگہبان بنا کر گئے آپ تو آپ کا بدل ہے وہ آپ نہیں ہے وہ آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں تو جس کو آپ نے بدل بنایا وہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہماری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا صرف بدل ہے بجلی کا بل بننے کے لیے راشن لانے کے لیے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے بدل ہے مقام نہیں ملا اس کو بیوی کے شوہر ہونے کا اولاد کے باپ ہونے کا کہ کل ہمارے مرنے کے بعد وراثت کے احکامات وہ ہو جس کو ہم نے بدل بنایا یہ نہیں ہو سکتا بدل اور ہے قائم مقام اور ہے اور وہ مقام اس میں آنا اور ہے میں امام ہوں میری غیر موجودگی میں جو امامت کرے گا اس کے احکامات وہی ہے یہ نہیں کہ نائب امام ہے چلو بھائی اس کے رکو سے پہلے رکو میں چلے جائیں اس کے سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جائیں بھائی ہمارے امام صاحب تھوڑی نہ ہے یہ قائم مقام ہے بدل نہیں ہے قائم مقام اور بدل میں فرق یہ ہے کہ قائم مقام کے احکامات وہی ہیں جو اصل اس کا آدمی ذمہ دار تھا اور بدل کے اندر وہ بات نہیں حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کی پیغمبری کے لیے نبی کی نبوت کا بدل قائم بنایا اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمائیں بالکل آپ کی حیات تک دنیا میں امن شانتی سکون تھا یمن سے ہرا سے ایک عورت زیور پہن کر مکہ مکرمہ تک رات کی تنہائی میں آتی کسی کی مجال کے اس کے زیور پر ہاتھ ڈالے اس کی عفت پاک دامنی کے طرف کوئی برا خیال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو اور تمام آنے والے برے حالات کو ختم کر کر جب گئے تو دنیا میں امن تھی اور دنیا میں شانتی تھی اور دنیا میں سکون تھا اور لوگ راحت کی سانس لے رہے تھے پردہ فرمایا بجلی جاتی ہے آپ یو پی ایس آن کرتے ہیں بجلی جاتی ہے آپ جنریٹر آن کرتے ہیں بجلی جانے اور جنریٹر آن کرنے کے درمیان ایک جھٹکا لگتا ہے کھٹک سے پیغمبر کے جانے کے بعد اور صحابہ کرام کے اوپر یہ بدل کی ذمہ داری آنے تک اقوام عالم میں زمین میں اللہ کی ایک جھٹکا لگا لوگ مرتد ہونے لگے ارتداد کا دور دورہ ہونے لگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کی نبوت آپ کی رسالت کے جلال و جمال کے خوف سے جو منافقین سہمے ہوئے تھے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا آلو انام کم کافروں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ جا کر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے اور ہم ان کے ساتھ ٹھٹا کرنے والے تھے انما نحن مستحزیون حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو روانہ کیا گیا یہاں زکات کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے آپ کے زمانے میں ایک رکعت سنت کے خلاف نہیں ہوتی تھی پردہ فرمانے کے بعد زمین سے برساتی مینڈکوں کی طرح فتنے ابلنے لگے حضرت سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب مسند خلافت پر آپ جانشین ہوئے متوکل ہوئے ہر طرف ہر جگہ اتنے فتنے اتنے فتنے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آپ کو کمانڈر بنا کر آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا وہ منزل پر جانے سے پہلے آپ پردہ فرما گئے حضرت صحابہ کرام نے کہا آخا کے جانے کا غم امت کو ہے اور آپ جو ہے لشکر بھیج رہے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا یہاں روم کی طرف اور یہاں مرتدوں کی طرف اور یہاں مانین زکات کی طرف کہ ہم زکات نہیں دیں گے ہم یہ فتنے ابلنے لگے نبی جو رقیب تھا نبی جو نگہبان تھا واچمین کے ہٹتے ہی چور کارخانے پر ڈاکہ ڈالنے لگے اور چوری کرنے لگے اور یہ ٹرن اوور اور یہ جو تبدیلی آئی نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں جب صحابہ کرام پر آئی تو وہ آنے اور منتقل ہونے کے درمیان یہ فتنے زمین سے نمودار ہو گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی وہ تیاری کی تھی اور ان کی وہ مشق کروائی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں دی تھی کہ خدا نہ کرے اگر اس میں کا ایک فتنہ ہمارے زمانے میں آتا تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے اور اسے دفع کرنے کے لیے لاکھوں لوگ لگتے برسوں لگتے فتنہ ختم نہیں ہوتا تھا یہ صحابہ کرام تھے نبی کی تیار کردہ قوم تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے ان سوا لاکھ صاحب کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا بدل بنایا تھا اور ان میں وہ لچک دی تھی وہ طاقت دی تھی وہ قوت دی تھی کہ انہوں نے ان فتنوں کو آن کی آن میں دفع کر دیا جانتے کہنے لگے کہ ہم زکات نہیں دیں گے کہنے لگے ہمیں یہ دھرم پیارا ہے کہنے لگے یہ طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا آدمی جلیل قدر بہادر فرمانے لگے صدیق کیا کر رہے ہیں آپ یہاں مجاہدوں کو بھیج رہے ہیں یہاں نیام سے تلوار نکال لی یہ کر رہے فرمایا کہ مدینہ طیبہ خالی ہو کر کتوں سے بھر جائے ابو بکر صدیق جب تک آخا کے اس مشین کو پورا نہیں کرے گا خاموش نہیں بھرے گا جس کو کہتے ہیں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کے مخلوق کے اندر سب سے زیادہ نرم دل لیکن جب اسلام کا معاملہ آیا جب دین کا معاملہ آیا اور جب آپ کو خلیفت المسلمین بنایا گیا تو اسلامی احکامات کے اندر آپ سے سخت اس ترزمین کے اندر کسی اور کو نہیں دیکھا گیا پورا مدینہ طیبہ یہ الفاظ ہے روایت کے کہ کتوں سے بھر جائے یعنی سارے شہید ہو جائیں تب بھی ابو بکر نبی کے مشین کو پورا کرے گا اور نبی کے اس کام کی تکمیل کرے گا کتنے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ٹیم تھی یہ ٹیم بدلتی یہ جو ٹیم تھی حضرات صحابہ کرام کی یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مشعل راہ بنایا ایسے نہیں پیدا ہو گئے صدیق فاروق علی عثمان طلحہ زبیر زنیرا ام حالی یہ ایسے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں جیسے کمار اگر برتن بناتا ہے تو ایسا نہیں کہ ندی کے پاس گیا ریت آئی تو اس سے برتن بنانے لگا اور سمندر کے پاس گیا وہاں مٹی آئی اس سے بنانے لگا کمار پرکتا ہے جانچتا ہے یہ مٹی برتن کے لائق ہے اللہ نے اربوں خربوں قیامت تک کی نسل انسانی کو جانچا کہ اس میں صداقت کے لائق ابو اکر صدیق ہے اس میں عدالت کے لائق عمر فاروق ہے اس میں حیا کے لائق عثمان غنی ہے اس میں شجاعت کے لائق خالد ابن ولید ہے اس میں معذمی کے لائق بلال حبشی ہے یہ وہ ٹیم تھی جس ٹیم نے وہ کام کیا جو پچھلے پیغمبر کیا کرتے تھے اور پچھلے نبی کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتنوں کی دفاع کرنے اور ڈیفنس کرنے کی جو ذمہ داری تھی اللہ نے وہ ذمہ داری حضرات صحابہ کرام کے اندر منتقل فرما دی اب یہی صحابہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کوئی آئے گا کہے گا ہمیں قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں حدیث سو بات سو سال بعد لکھی ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے کوئی کہے گا ہمیں قرآن اور حدیث تو کافی ہے ہم فقہ کو نہیں لیں گے امام کو نہیں مانیں گے اور اجماع کو نہیں مانیں گے قیاس کو نہیں مانیں گے صحابہ کرم قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب نبوت کی آپ کے رسالت کی شمع کی سوا لاکھ کرنیں اسرافیل علیہ السلاۃ وسلام کے سور تک ان کرنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیلا دیا اور کہا کہ جو نبی کے توہین کرنے والے کی سزا ہے وہی سزا صحابہ کرام کے توہین کرنے والے کی ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا من احبہم فبحبی احبہم ان سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے ہے ان کو ڈاؤن کرنا ان کے مقام کو گھٹانا ارے صحابی تو تھے انہوں نے تین طلاق کو تین طلاق کہا عثمان غنی ہی تو تھے جنہوں نے دوسری اذان کو جاری کیا عمر فاروق ہی تو تھے جنہوں نے بیس رکعت تراوی اللہ اکبر لا تتخذوہم من بعدی غرضا یہ معیار ہے یہ کسوٹی ہے یہ امت اور نبوت کے درمیان کی کڑی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کاموں پر وہ ذمہ داری دی کہ نبی جب تک رہتا تھا وہ رقیب رہتا تھا یہ رقابت کی ذمہ داری اللہ نے سوالات صحابہ کرام کو دی اسی لیے ان کی عظمت اور ان کا اکرام اور احترام ایسا ہی ضروری ہے جس طرح پیغمبر کا اکرام اور احترام ضروری ہے پیغمبر کے احترام اور پیغمبر کا اکرام کرنے والے مجرم کی جو سزا ہے صحابہ کرام کی توہین کرنے والے صحابہ کرام کو گرانے والے صحابہ کرام کی تزلیل کرنے والے اس کی بھی یہی سزا ہے اس امت کے اندر دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا شیعہ ہے صحابہ کو نہیں مانتا گالیاں دیتا ہے اور جیسے کلمہ پڑھ کر ہم مومن ہوتے ہیں وہ صحابی کو گالی دے کر شیعہ بنتا ہے الحاظ باللہ بلّہ اللہ ان کو واسل جہنم کرے اور ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کی نہیں مانتا ہے ایسے مسلمانوں کی جماعت کے اندر کتنی تحریکیں ہیں جو صحابہ کرام کی نہیں مانتے اہل سنت والجماعت دیومندی دیوبندی تبلیغی یہ جو مکتب فکر ہے یہ صحابہ کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی بھی مانتا ہے اور اس وجہ سے کہ غور کریں ایک علمی بات ہے آپ حضرات کو شولہ بیانی زور بیانی اور پھر امریکہ کی گالیاں جب تک نہ دیں یہ مزاج بن چکا ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا ذرا آئے اللہ کے کلام میں غور کریں زبان کو کس نے بنایا ہم جو اردو بولتے ہیں یہ زبان کس نے دی اللہ نے دی انگریزی اللہ نے دی کنڑ ہی اختلاف السینتی کم والم اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی کہ میں نے زبان دی ہے کوئی عربی کوئی ایرانی کوئی کنڑ کوئی تمل کوئی ملیالم یہ میری ہے ان زبانوں کی بادشاہ زبان کون سی ہے عربی زبان انسل ہو اران عربی اللہ اللہ قرآن عربی آخا کی زبان عربی اور جنتیوں کی زبان عربی سب سے مالدار زبان سب سے مکرم زبان سب سے محترم زبان اور سب سے قیمتی زبان اس دھرتی پر اگر کوئی ہے وہ عربی زبان ہے آپ سیکھیے گا عربی زبان بڑی میٹھی بڑی لذیذ بڑی شیرنی اور دنیا میں سب سے گھٹیا زبان بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جس زبان کا دیوانہ ہے اور جسے حاصل کر کر سمجھتا ہے کہ میں نے تیر مار لیا سب سے بھیک منگی زبان اور فقیر زبان انگریزی زبان ہے ایران کا ایک لفظ لے لیا اردو کا ایک لفظ لے لیا عربی کا ایک لفظ لے لیا یہ بھکاری زبان ہے بھکاری یہ مستحق زکات ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے اور عربی زبان صاحب نصاب ہے وہ تمام دنیا کے لینگویجوں کو الفاظ فراہم کرتی ہے جنتی زبان ہے قرآن کی زبان ہے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے عجیب اس کے اندر کشش ہے اور وہ لچک ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان کے اندر نہیں سیکھیں آپ پانی کو کیا کہتے ہیں چلنے کو کیا کہتے ہیں بیگم کو کیا کہتے ہیں اولاد موٹی موٹی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں کلام پاک کی وہ صورتیں الم تارا کیفا فا لیلا اور پھر والعصر انا آتے ترجمہ یاد کریں آپ انا آئی نہ کل کوثر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوسر دیا عربی زبان بھی آئے گی مانا بھی آئے گا اور نماز پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ترجمہ رہ کر نماز کا لطف بھی بڑھے گا اور نماز کی کیفیت بھی بڑھے گی آیات عذاب آئیں گے رونا آئے گا جنت کے تذکرے آئیں گے رونا آئے گا اے اللہ کیا ہم ایسی جنت پہ پھر سکتے ہیں مزہ آئے گا نماز کی لذتیں بڑھیں گی <coughs> انسان روتا ہے انگریزی زبان کے اندر ایک ہی لفظ ا لیکن کئی وجہ سے اس کا رونا ہے ایک مگر مچ کے آنسو ہے جو ریاکاری کا رونا ہے بلا وجہ رو رہا ہے آہا ہا بول کر اور ایک رونا ہے غم کی وجہ سے اور ایک رونا ہے جیل میں تھا رہا ہوا سفر کو گیا ماں سے ملا لپٹتے ہی رونا شروع کر دیا رونے کی آنسوں کی کیفیت الگ الگ ہے آنسو جو گرتے ہیں خوشی کے گرتے ہیں غم کے گرتے ہیں اور جدائی کے گرتے ہیں ملن کے گرتے ہیں یہ عربی زبان ایسی ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ اس نے کہا اللہ کی خشیت کے لیے جو آنسو گرتے ہیں الگ لفظ کہا محبوبہ کے وصال پر خوشی کے آنسو گرتے ہیں الگ لفظ کہا ماں کے مرنے پر آنسو گرتے ہیں الگ لفظ کہا اور انگریز ایک لفظ کہہ دیتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عربی زبان ہر چیز کے لیے ہر مرحلے کے لیے انگریزی میں بچے کو بچہ چائلڈ کہہ دیا لیکن عربی زبان میں رینگتا ہے الگ لفظ قسم کہیں گے ولد کہیں گے شباب کہیں گے شیخ کہیں گے حرم حرم کہیں گے کئی مراحل کئی اسٹیج ہیں اس میں بچہ جوان بوڑھا اردو میں انگریزی میں دو تین لفظ بڑی وسیع ضرف صاحب نصاب زبان اور اس کو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اب آگے بڑھو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرات صحابہ کرام ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے الفاظ استعمال فرمائے جس عربی زبان میں ہر قسم کے آنسو کے لیے الگ الگ لفظ ہیں غم کے آنسو خوشی کے آنسو کیا اس اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ جو پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کیا وہی لفظ منوان اللہ نے ان صحابہ کرام کے لیے ان صحابہ کے مراتب اور ہیں حضرت بلال کا جو مرتبہ ہے حضرت صدیق کا مرتبہ لیکن صحابی صحابی ہے مجموعے صحابہ کے لیے وہی لفظ وہی حرف جو پیغمبر کے لیے استعمال کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سوا لاکھ صحابہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جمعہ کے عربی خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یو علی نبی بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سلاد بھیجتا ہے درود کے رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے یہ ہے آیت یہی سلاد کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا ولدی سلی علیہ و ملائی کا یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو سلاد بھیجتے ہیں الفاظ اللہ پیدا کرنے والا یہ کچھ تو بات ہوگی کہ جو لفظ اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا سوا لاکھ کرام کے تقدس ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا مقام بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی سیم لفظ استعمال کیا ولا یو یوتیل کا رب کا پتہ رضا سور زحا کی آیت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو دے گا والا سوفا یو کا ربو کا اتنا دے گا فتر راضی ہو جائیں گے آپ راضی کا لفظ استعمال کیا پیغمبر کے لیے صاحب آتا ہے کے لیے والا یو نم متقل یا نا ان کو ایک ایسی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے گا یر یہ اس سے راضی ہو جائیں گے پیغمبر کے لیے راضی کا لفظ استعمال کیا آپ راضی ہو جائیں گے پھر صحابہ کرام کے لیے وہی بات استعمال کی قرآن میں کہا یوتیم و علیہ اللہ وہی ہے جو آپ پر اپنی نعمتیں پورا کر رہا ہے نعمت کا لفظ استعمال کیا اور صحابہ کرام کو کہا الم اتمم تو علیہ کم نعمتی و رزیت القم ال دینا آج کے دن میں نے نعمت کو پورا کر دیا وہاں کیا کہا وہ یوتیم ولئی کم نعمتی نعمت میں تم پر پورا کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا اللہ اتمل تو علیہ کم بینکم اتمل تو علیہ کم وہ علم کم عالم تکن تالم اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یہ کیا کہا آقا کے تعلق سے صحابہ کو کہا وہ تالمون اللہ تمہیں وہ علم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے علم کا لفظ ادھر علم کا لفظ ادھر نعمت کا لفظ ادھر نعمت کا لفظ ادھر رضا کا لفظ ادھر رضا کا لفظ ادھر اور آگے بڑھو علم نشرح اللہ کا صدرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا شرح شرح کہتے ہیں کھولنے کو کسی چیز پر کانفیڈنس اطمینان کرنے کو آج جمعہ ہے ہمیں اطمینان ہے آج ہم مسجد نورانی میں بیٹھے ہیں ہمارا یقین ہے افامن شرح اللہ صدرہ للاسلام کہ ہم نے آپ کے سین علم نشرہ صدر اے محمد ہم نے آپ کے سینے کے اندر کانفیڈنس نہیں دیا اطمینان نہیں دیا تو اللہ نے وہی لوگ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا اللہ وہ نہیں ہے جس نے اپنے صحابہ کرام کو شرح صدر دیا شرح صدر ادھر اور شرح صدر ادھر انا فتح نہ نہ پتہ مبینہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دی فتح کا وہ اصاب فتح قریبا صحابہ کرام کو کہا کہ ہم نے آپ کو بدلے میں فتح قریب دی کتنا میں کلام پاک آپ کے سامنے رکھوں میرا اللہ کیا خادر نہیں تھا کہ الفاظ بدل کر صحابہ کا مقام بتاتا علم کو علم رضامندی کو رضامندی شرح صدر کو شرح صدر فتح کو فتح میں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جو لفظ اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا وہ لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے سوا لاکھ کرام کے لیے استعمال کیا تو ہم مجبور ہیں کہ یہ صحابہ کرام بدل نبوت ہیں یہ صحابہ کرام بدل رسالت ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بدل بنایا کہ جو کام پیغمبر رقیب بن کر کیا کرتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے کانوں پر وہ ذمہ داری دی کہ قیامت تک تم مشعل راہ ہو سورج کو کوئی آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتا بارہ بجے آپ دیکھیے گا اپریل میں مے میں جون میں آنکھیں چنیا جائیں گی نبی کو آنکھ ڈال کر کوئی نہیں دیکھ سکتا آنکھیں چنیا جائیں گی کھڑ بڑا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شم نبوت اور اس شم رسالت کی کرنوں کو تقسیم کر دیا صحابہ کرام میں کسی نے شجاعت لے لی کسی نے ایم لے لیا کسی نے حیا لے لی کسی نے اذان لے لی کسی نے ممبر لے لیا کسی نے مسلح لے لیا کسی نے تعلیم لے لی کسی نے جہاد لے لیا کسی نے تبلیغ لے لی کسی نے خانخواہ لے لی کوئی مکتب لے لیا کوئی صفہ لے لیا کوئی دار ارحم لے لیا کسی نے نبی کے ظاہر کو لیا کسی نے نبی کے باطن کو لیا کسی نے نبی کی تلاوت کو لیا کسی نے نبی کے تلاوت کے ترجمے کو لیا کسی نے تفسیر کو لیا زید ابن ثابت مفتی تھے مدینہ طیبہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقی تھے فقہ کے مسائل بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر بیان کیا کرتے تھے یہ ساری شانیں ہم جنا نہیں کر سکتے کسی نے رفیدین دین کو لے لیا کسی نے رفیدین دین نہ ہونے کو لیا کسی نے آمین بل جہر کو لیا کسی نے آمین بل سر کو لیا کسی نے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کو لیا کسی نے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کو لیا کسی نے کلاک کرنے کو لیا امام کے پیچھے کسی نے نہیں لیا یہ نور نبوت کی کرنیں ہیں ان کرنوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کرنوں کو حضرات صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اللہ نے اس دین کو دنیا میں رائج کرنے کا ایک نظام بنایا ایک سلسلہ ایک کڑی بنائی اللہ ڈائریکٹ مخلوق تک کلام کو نہیں پہنچایا پہلے جبریل امین علیہ سلاد وسلام کو دیا کیا جبریل امین علیہ سلاد وسلام کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ کر سکتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پاس سے اللہ کا کلام لے کر پیغمبر تک پہنچانے کے اندر کوئی انہوں نے خطا کی کوئی بھول کی جیسے جبریل علیہ السلام مضبوط ہیں اپنی ذمہ داری کے اندر لقول رسول ان کریم زی خوطین ان دا متعین سمامین مکین صاحب مجنون آپ کے لیے کہا گیا کہ یہ قوت والے ایسی قوت والے حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی بستی کو اٹھائیں گے اور پٹک دیں گے اور اتنی وسعت والے ایک پر پھیلائیں گے مشرق تک اور دوسرا پر پھیلائیں گے مغرب تک ذی قوت ان دا ذیل مکین مکین کوئی انکار کرے گا آج تک کسی فرقے نے کہا کہ جبرائیل نے سوائے شیعہ کتوں کے علاوہ ان حرامیوں نے کہا کہ جبرائیل نبوت کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے پیغمبر تک پہنچانے کے لیے حضرت علی تک اور غلطی سے راستے کے اندر غلط بورڈ دے کر آقا کے پاس آ گئی یہ حرامی کتے کہتے ہیں اسی لیے ان کا اصل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ یہ اصل کلیمہ کوئی بھی باطل فرقہ باطل فرقہ اختلاف دو قسم کا ہے اختلاف اعمال کا یہ اعمال کا اختلاف صحابہ میں بھی ہے صحابہ رفا کرتے تھے نہیں کرتے تھے آمین زور سے بولتے تھے آہستہ بولتے تھے امام کے پیچھے اختلاف کرتے تھے نہیں امال کا اختلاف عذاب نہیں ہے رحمت ہے کوئی کان کی لولکی تک کوئی مونڈے تک اور کوئی سینے تک ہاتھ اٹھاتا تھا یہ عمل کا اختلاف ہے عمل کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور ایک اختلاف عقیدے کا ہے شیعہ سے اور وہ طبقہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے صحابہ کرام کی تنخیص کرتا ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے ان سے ہمارا اختلاف عمل کا اختلاف نہیں عقیدے کا اختلاف ہے اور جو عقیدے کا اختلاف کرے اس کی رائے اس کا قول متور نہیں اور وہ اختلاف رحمت نہیں عذاب ہے اور یہ جتنے عقائد کا اختلاف کرنے والی جماعتیں ہیں فرقے ہیں ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے شیعہ کی مسجدوں میں لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ نہیں لکھا ہوا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا رہتا ہے لیکن تقیہ کرتے ہیں غیر مقلدین سے پوچھیے آپ صحابہ کو اور صحابہ کی مانتے ہو نہیں مانتے ہو کہیں گے مانتے پھر طلاق کی بات آخا کے پیچھے حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان جو بات نہیں سمجھ سکے آج تمہیں وہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی صحابہ کی نہیں مانتے عقائد کا اختلاف ہے عمل کا اختلاف نہیں ہے اور عقائد کا اختلاف کرنے والی ہر جماعت ہر پارٹی تخیہ کرتی ہے تخیہ کا مطلب جب پوچھا جائے کہیں گے ہم قرآن کو مانتے حدیث کو مانتے ہیں یہاں حسر روڈ کے اندر خادیاں کا جو معبت خانہ ہے غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں باٹا کمپنی کے سامنے اس روڈ میں ولسن گارڈن میں کلمہ دیکھے کیا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جائیے مسجد میں قرآن یہی قرآن رکھا ہوا ہر باطل فرقہ تقیہ کرتا ہے ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے یہ محمد سے مراد غلام محمد احمد خادیانی ہے یہ آخا کی ذات ایک گرانی مراد نہیں ہے یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کو ظاہر میں رکھ کر باطل کے اندر اس میں تلبیس کرتے ہیں اور توڑ مڑوڑ کرتے ہیں صحابہ کرام کا انکار کرنے والا فرقہ آپ کی توہین کرنے والے عظمت صحابہ کی کانفرنس رکھیں گے ایک ایک صحابی کے بارے میں فضائل بیان کریں گے یہ تقیہ کرتے ہیں جیسے غلام محمد قادیانی کی جماعت کرتی ہے اور جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں داخل اسلام جو فرقے عقائد کا اختلاف ہے جن سے اور ان کا اہل سنت والجماعت جماعت سے نہیں بنتا دیومندی تبلیغی جماعت سے تو یہ فرقے پوچھو قرآن کو مانتے پوچھو حدیث کو مانتے ہیں پوچھو صحابہ کو یہ تقیہ کرتے ہیں شیعہ کی طرح اور خادیانوں کی طرح ان کو ان کی طرف بیان نہ دیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی دیکھو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میور دلّہ ہو بھی خیرہ یو ہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین میں سمجھ دیتے ہیں جسے سمجھو کہ دین کی سمجھ نہیں اولیاء کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے بزرگوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اہل سنت والجماعت جماعت سے ہٹا ہوا ہے جمعہ کا دن ممبر رسول پر میں اللہ کی قسم کروڑوں مرتبہ کھا کر کہتا ہوں کہ میرا رب ناراض ہے تبھی تو اللہ نے اس کو دین کی سمجھ سے کورا رکھا ہے مال دینا نہ دینا بلڈنگ دینا نہ دینا اولاد دینا نہ دینا اور عورت دینا نہ دینا حسن دینا نہ دینا یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے حضرت بلال کے چہرے پر کیا حسن تھا لیکن جب جنت میں آخا گئے آخا کی سواری پیچھے تھی اور بلال اس سواری کی رسی پکڑ کر آخا سے آگے جا رہے تھے کیا حسن تھا چہرے پر کیا خوبصورتی تھی فران کو حکومت نہیں ملی اور ان کو دولت نہیں ملی اگر اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی علامت ہوتی تو اللہ آخا کے پیٹ پر پتھر باندھتے تبوک کے موقع پر وہ حالت آئی وہ حالت آئی غزب خندق کے موقع پر ایک وہ جو پیٹے والے مراقبے میں گئے ہیں وہ بھائی صاحب یہ بڑا پیٹھا بڑا فتنہ لاتا ہے آج کل جب تک منکرات کی تلوار اور جزبے شہادت اور جزبے جہاد کی تیر و کمان نہ ہو یہ کمی میں پیٹ ہے یہ سب برباد کرنے والے ہیں کوئی پیٹوں کی آڑ میں کوئی خانخواہوں کی آڑ میں ہمیں معلوم ہے ہم پریکٹیکل اگر فلم بنانا بنا کر دکھانا جائز ہوتا اسکرین لگا کر دکھاتا کتنے پیٹوں کے کتنے کارنامے ہیں کتنے چلوں کے کیا کارنامے ہیں کتنے داڑیوں کے کیا کارنامے ہیں سب اپنی بزدلی اور کمینے پن پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ راستے لیے ہوئے ہیں صحیح راستہ وہ ہے جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ و ویقتلون کہ مرو اور مارو اور جذبے جہاد کے ساتھ سرشار ہو حقیقی راستہ سچائی کا راستہ اللہ دلو کم اللہ تجارتی من عذاب علیم قاسم نعمت جی کا پتوا ہے احمد رضا خان کا خول مولانا مودودی کا تقریر ہے ابو الکلام آزاد کا بھاشن ہے کلام پاک سور سب یا یو ہلدینا منو اللہ کم اللہ تجارت تم جی کم من عذاب علیم اے مومنو ایک کاروبار بتاؤں میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں کیا تم جی کم من عذاب علیم تمہیں عذاب علیم سے دنیا میں قبر میں محشر میں پل سرات میں اور عذاب جہنم سے چھٹکارا دے گا کیا تو باللہ و رسولی ایمان اللہ پر رسول پر پاسپورٹ ہو گیا ویزا ہو گیا یہ تو ایمان اللہ پر رسول پر اس کے بغیر حج بھی قبول نہیں تلاوت بھی یہ تو لازمی بات تو مینو نبلہ و رسولی آگے کیا کہا کیا کہا وہ تو جا ہی سبھی اللہ کے راستے میں کٹ مرو کیا کتے بنے ہو زمین کے دولت کے زر کے اور جو ہے مال کے کاروبار کے یہی نہ کہا اللہ نے چار سو اٹھاسی آیتیں اللہ نے امت میرا اللہ کافی تھا جس اللہ کے کن کہنے پر اتنا بڑا آسمان بنا جس اللہ کے کن کہنے پر اتنی بڑی زمین بنی اتنے بڑے آلم بنے اتنے کروڑوں کے فرشتے بنے میرا رب ایک لفظ تو کہتا لیکن یہ بتانے کے لیے دنیا کی کوئی تحریک کوئی خانخواہ کوئی مدرسہ کوئی مسلح کوئی ممبر کوئی محراب اور کوئی دائی کوئی مبلک کوئی ناصر چاہے اس کو سفینہ نو نو لے نو علیہ السلام کا کی کشتی تو جاہدون فی سبیل اللہ اصل چیز یہ ہے ہر آن ہر لمحہ ہر وقت جیسے خون دوڑ رہا ہے جذب جہاد سے سرشار ہو مومن اور مسلمان اس سے بچنے کے لیے مدرسہ قائم کر لیا بس سمجھ لیا کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا وقت لگا دیا نمبر دے دیے ساڑھے چھ پونے سات سمجھ لیا یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا کاسمی بن گیا یہ ج... یہ میرے اللہ کو معلوم نہیں تھا ارے دیومن بنے گا خانخواہ بنے گی چشتیہ یا یہ میرے اللہ کو معلوم نہیں تھا تو میرا اللہ کہتا الیاسی لشکر بن جاتے قاسمی جماعت بن جاتے علی میا کا فرخہ بن جاتے چلان تجا دور اپی سبھی اللہ کے راستے میں مر مٹو اور کہا کہ انستتا تم جتنی تم میں طاقت ہو قوت ہو اور ایک بے وقوف ہے دنیا کا جو بیوی کا غلام ہے اولاد کا غلام ہے اللہ نے عقل پر میرے اللہ کی قسم پردہ ڈال دیا اس کے میں کہتا ہوں کہ ایک انجمن اب بننے جا رہی ہے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہمیں ملے کہا کہ حضرت آپ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں نرمی سے بات کرو ان کے حقوق ادا کرو حضرت میں قسم یہی تو بات ہم کہتے آ رہے ہیں یہی تو بات اور جب تک آپ اس چیز کو اپنے دل سے نہیں کاٹیں گے عورت ہے مال ہے دولت ہے بیت الخلاء ایک ضرورت ہے پاخانہ لیپ لیں گے جا کر آپ پیشاب ایک ضرورت ہے کیا آپ چمو میں پکڑ کر لوٹے میں پکڑ کر سر میں ڈال دیں گے تو بیوی ایک ضرورت مال ایک ضرورت دولت ایک ضرورت گھر ایک ضرورت لیپ کیوں رہے اسے آپ جب پیشاب نہیں ڈال رہے پاخانہ نہیں ڈال رہے عورت کو کیوں ڈال رہے ہیں جائیے اگر ڈال رہے ہیں علماء نے جوڑو ایک تنظیم بن رہی ہے سافٹ ویئر انجینئر سوالات ڈیڑھ لاکھ روپے کم بیش ان کی تنخواہ آپ صرف کہتے ہیں کہ مرد ظالم ہوتا ہے اسے سولی پر لٹکا دیتا ہے بہوں کو جلاتا ہے بیویوں حضرت وہ کہنے لگے قسم کھا کر یہ جو حرکتیں ہوتے ہیں یہ ریاکشن میں ہوتے ہیں کہ غلامی کر کر کر کر کر کر کر کر تھک جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اتنی غلامی کہ پیشاب کو میں شربت بنا کر بھی پی لیا اور تو میری بات وہ ریاکشن میں وہ کر دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں جو بات کہی کہ عورت شیطان کا پندا ہے اور یہ کمی میں عورت آج مردوں کی ظالم ہے کبن پارک میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے ہر اتوار کو ذرا کچھ یہ پڑھی لکھی عورتیں کہ کوئی آدمی یہ سوچا کہ سونے کے انڈا دینے والی مرغی ہے اللہ کے ربی وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا فسفر بذات دین اے لو کمینے تو تو دینداری کو سامنے رکھ کر گوری چمڑی کو نہیں دولت کو نہیں خاندان کو نہیں حسب و نصب کو نہیں دین داری کو سامنے رکھ کر شادی کر نہیں مانا کہ یہ تو سونے کے انڈا دینے والی مرغی ماہانہ لا کر ہمیں دے گی پیسے اور ہم عائش کرتے رہیں گے برتن دھوتے رہیں گے بچوں کے حدیث دیتے رہیں گے اور اس کو جو ہے وہ کیا فری ہے وہ لا کر اس کی شرمگاہ کو لگاتے رہیں گے حیض و نفاس چاٹتے رہیں گے نتیجہ کیا ہوا کمن پارک میں ہر اتوار کو جائیے فارم فل اپ کیجیے انجمن غلامان جورو ایک تنظیم ہے ستر اسی افراد ہیں وہ کہ جن پر ان کی عورتوں نے مقدمے عدالتوں کے اندر بیکار کے دائر کر رکھے کیوں اس لیے کہ غلام نہیں بن سکے تھے وہ وہ کسی عالم سے وابستہ تھے یہ سب چیزوں کے رہتے ہوئے جیسے کسی نابالغ سات سال کے بچے کو کہا جائے کہ شیری یہ تھا فرحاد یہ تھا تو کہے گا وہ تم مجھے کہو آئس کریم کیا ہوتی ہے تم مجھے کہو کیڈبریز چاکلیٹ کیا ہوتا ہے تم مجھے کہو پیپسی اور کوک کیا ہوتا ہے سات سال کے ساڑھے چھ سال کے بچے کے سامنے آپ کہیں ایک مباشرت نام کی چیز ہے جیما نام کی چیز ہے مرد عورت کیا سمجھے گا وہ اللہ کی قسم ایک کر رکھ لے جورو کے غلام ہم مجھے کیا ملتا ہے تو جورو کو الگ کرے گا مجھے نکاح کرنا ہے یا مجھے پالنا ہے یا میرے پاس کوئی ایسا فنڈ ہے جو اسے میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر اس غلامی کے جراثیم دل و دماغ میں رہتے ہوئے اللہ تجھے سب سے بڑی نعمت سے محروم کر رہے ہیں وہ جذب جہاد اور جذب شہادت نکلنا چاہتا ہے جرو کی محبت آڑ آتی ہے نکلنا چاہتا ہے اولاد کی محبت آڑ آتی ہے نکلنا چاہتا ہے دولت کی محبت آڑ آتی ہے اور اتنی بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے جنت جنت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے نعمت جنت سے بڑی شہادت کی نعمت ہے اللہ جنتیوں کو پوچھیں گے اے جنتیوں بوڑھا منہ میں دانت گر گئے گڑ گڑ گڑ گڑ کرتا ہے وہ بھی جرو کا غلام ہے ہاتھ میں لاٹھی لی ہے گڑگوں کا پانی ختم ہو گیا وہ بڈی کے پیچھے بھاگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی نہیں ہو سکتا آخا فرماتے ہیں کئی رکم خی رکم لیا لی وہاں خی رکم لیا قیامت تک آنے والے شوہروں میں میں ایسا شوہر جو بیوی کا حق ادا کرنے والا کوئی ایسا شوہر نہیں مل سکتا لیکن یہی بیوی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں اور آخا تہجد کے بعد بیٹھ کر دل جوئی کی باتیں پیاروں محبت کی باتیں کرتے تھے اور بلال اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے فرماتے ہیں آخا ایسے اٹھتے کاندھوں لم یاری گویا ہم ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون یہ کرو دو حق آپ نہیں دیں گے پڑوس والا دے گا شادی کی محفل میں تمہارے چچیرے ممیرے اور کزن برادر فلاں پڑوسی مالی کے مکان تم نہیں دو گے تو وہ حق دے گا آپ نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کہتے بہت بڑی نعمت سے محروم رہیں گے اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش ہو گلی سڑی دنیا میں والی عورت ناک کان میں میل حیض و نفاس کی پوٹلی پیشاب پاخانے کی پوٹلی گندا پسینا ناپاک کپڑے اسے چھوڑ کر جنت کے حور پا کر پھر کہیں گے یہ عورت چاہیے اللہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ہور سے اعلیٰ مقام دیں گے اور اگر گندی ہوگی تو ایسی گندی عورت کی طرف کیوں آنا چاہے گا ایسے وہ مقام جو ایک زلزلے کے جھٹکے کے اندر جاپان نے ہندوستان کی سونامی کے بعد وہ ٹیکنالوجی بنائی تھی کہ زلزلے کی آنے سے کئی گھنٹے پہلے وہ زلزلے کی آنے کی اطلاع وہ دے سکتے تھے زلزلہ پروف جیسے واٹر پروف مکان بنائے جاتے ہیں اس میں شہر بنائے تھے کہ زلزلہ آئے گا دنیا کو ہمارا شہر کو وہ چھو نہیں سکے گا لیکن میرے رب نے کہا ادا زلزلت زلزالہا واخرجت الارض اسخالہا الانسان انسانوں مالہ جب آئے گا جھٹکا انسان پوچھے گا ہائے یہ کیا ہو گیا کہاں گئی سائنس کہاں گئی ٹیکنالوجی کہاں گئے تمہارے زلزلہ پروف قیمے اور مکانات گندی دنیا سے جنت میں جائے گا تو میرے جیسے ناحل کمینے نے اللہ اللہ بہت جنت کے آخری شیڈول کاسٹ کو آخری جنتی کو اللہ جنت کی ستر ہزار حروں سے نکاح کرے اللہ اکبر کون سی عورت کے پیچھے کون سے مال کے پیچھے کون سے دولت کے پیچھے کون سی آخری آخری نمبر کے در ستر ہزار اور اللہ سے شکایت کرے گا اللہ مجھے جھوپڑی دے دیا سلم میرے میں دے دیا وہ دیکھو پیغمبر کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے پیرانے پیر کہاں ہے تحجد گزار کہاں ہے وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے آخری نکلے گا جہنم کے آسار ہوں گے اللہ عرش کے سامنے چشمہ جائے گا اسے ڈبکی دیں گے وہ سیاہی نکلے گی اور ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے جیسے کتا سور کا پیشاب پی کر آخر میں چپل کے پاس آ کو سجدہ مارتا دو ایسا وہ آخر میں جائے گا اور کہے گا کہ جھوپڑی دے دی حدیث میں آتا ہے آخا فرماتے ہیں اس کی جھوپڑی دنیا کے ساتھ زمین سات آسمان کئی مرتبہ اس میں داخل ہو جائیں گے وہ جنت چھوڑ کر آئیں گے ہاں ایک آدمی کہے گا اللہ ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں ہور کی لذت نہیں چاہیے ہمیں جنت کی نہروں کا مزہ نہیں چاہیے ہمیں جنت کے محل نہیں اس سے بھی ایک بڑا مزہ ہے اللہ پوچھے گا آخر کیا کہا کہ مولا جب گئے تھے ہم میدان جہاد میں بم پھٹا تھا دنیا والوں نے دیکھ کر کہا تھا ہائے بیچارہ مر گیا مولا اس وقت شہادت کا مزہ لیتے ہوئے جو لذت ملی تھی تیری کبریائی اور تیرے جلال کی قسم مولا جنت میں بھی وہ لطف نہیں سما اختل سما اہیا سما اختل سما اہیا سما اختل سما مجھے شہید کیا جائے مجھے آخر میں فرمایا یہ شہادت کی لذت جنت کی لذت سے زیادہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئی یوسف علیہ سلاد وسلام کے زمانے میں زلیخا تھی نہیں تھی عاشق آپ پر زلیخا کو ان کی کام والیوں نے سہلیوں نے لڑکا اور ان کو غیرت دلائی اتنی بڑی ملک کی ملکہ ہو کر لونے پر مرتی ہے مٹتی ہے تھوڑے شرم ہے کسی ہیرو پر جان دیتی اور کسی ملک کے بادشاہ شہنشاہ سے جو ہے تو محبت کرتی آنکھیں لڑا ایک لونڈا غلام جو مصر کے بازار کے اندر فروخت کیا گیا شروہ بیسامانی بخسیم درا ہی بابادہ ایک مٹھی پر دین جو ہے درہموں کے اندر اس سے تو اس لڑا دیا اچھا یہ بات ہے اس کے بعد یہ کیا کہ اس نے ٹی پارٹی دی ناشتے کی دعوت دی سہلیوں کو دو قطار میں بٹھا دیا اور بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو گزرنے کا راستہ بنایا یوسف علیہ السلام جو گزرے ان کی چمک دمک ان کا حسن ان کا جمال قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وقت تانا ہننا سبزی کاٹنے کے بجائے فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا احساس نہیں ہوا اس میں یوسف میں گم ہو گئے شہید اس میں یوسف کے پیدا کرنے والے رب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس شہید کو گردن کٹاتے ہوئے کتنی لذت آتی ہوگی یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیوں نے انگلیاں کاٹ لی یوسف کے پیدا کرنے والے رب کے جلال و جبال کو دیکھ کر اس کے حسن کو دیکھ کر جب کلا کٹتا ہوگا جب بم پھٹتا ہوگا آزا کٹتے ہوں گے تبھی تو جمو بوڑھے ہونے کے باوجود بیگم روک رہی ہے اولاد روک رہی ہے خاندان روک رہا ہے اونٹ سے جا کر جیسے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گا مجھے آخا کے پاس لے جاؤ آخا کے پاس لے جایا گیا کہا کہ امر ابن جموں تم بوڑھے ہو چکے ہو تم لائق نہیں ہو آخا نہیں کیا میں اتنا گندا ہوں ناپاک پاک ہوں کہ میرا نذرانہ نا قبول نہیں کر سکتا آپ اجازت دیجیے آنکھوں سے اشارہ کر دیجیے اسی حالت میں گئے جسم کے ٹکڑے کروائے اور یہ کی اے اللہ اس گھر کو میری آنکھ آخری مرتبہ دیکھ رہی ہے اس گھر میں میں آؤں گا میرے لاش کے ٹکڑے آئیں گے اے خدا مجھے زندہ صحیح سالم میرے گھر کے اندر نہ لوٹانا شہادت کی لذت کو انہوں نے پایا تھا اللہ کے راستے کے اندر اپنے آپ کو مٹانے میں جو مزہ تھا جو لطف تھا انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تھا بچہ بچہ اپنی ایڑیوں کو اونچا کر کر کہتا تھا آقا کو کہ ماز اور موویز میں بڑا میں بڑا مجھے دو مجھے موقع دو ہر عورت یہ کہتی تھی کہ میں جو ہے میدان جہاد میں جاؤں گی عورتوں نے آ کر شکایت کی کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا کیا عورت ہونا قصور ہے کہ ہم جہاد میں نہیں آ سکتے یہ کب ہوگا یہ جورو کے غلام بن کر ہوگا یہ اولاد کے کتے بن نکالو ماں کے پیٹ میں جس اللہ نے حیض کا خون پلا کر ہمیں پالا وہ اللہ آج ہمیں دنیا میں بھوکا رکھے گا ارے یہودیوں کو عیسائیوں کو بدھ کے پجاریوں کو رام کے پجاریوں کو مسجد کے خاتلوں کو پیغمبر کے قاتلوں کو عصمت کے لٹیروں کو روٹی دے رہا ہے اللہ تیرے محبوب کے غلام ہے ہمیں بھوکا رکھے گا تنا کرو میرے بھائی کرو جس سے چل رہا ہے بس ہے نماز کے وقت دکان بند جمعہ کے وقت دکان بند مر نہیں جاؤ گے اسرائیل کو امریکہ کو پال رہا ہے میرا اللہ فرآن بن کر فرآن بن کر ملکوں پر حملہ کر رہا ہے ملک کے ملکوں کو نگل رہا ہے اللہ ان کو روزی دے رہا ہے اللہ ان کو مال دے رہا ہے اے اللہ ہم تو تیرے راستے میں مرنے مٹنے اور جامع شہادت نوش کرنے کے لیے بیتاب ہیں وہ اللہ ہمیں بھوکا رکھے گا بلو خندق کے موقع پر کیا حالت آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن حالتوں سے گزرے ہمارے موت کے بعد صدیوں کا راشن گھر میں موجود ہے بیٹی کے اوپر کلو کا سونا جو رو کے اوپر کلو کا چاندی کئی یکر زمین کئی صدیوں بلون پھرون کتا بنا ہوا ہے کنک کے موقع پر کڑاکے کی گرمی تھی اناج ختم غلہ ختم پانی ختم کھجور ختم کھجور کی بیجیں ختم اللہ اکبر اللہ اکبر وہ میرے محبوب وہ میرے آخا وہ کائنات کے سردار فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان والا ہم ہوتے خون دے کر آپ کو سینچ لیتے آپ کو بھوکا پیاسا نہ رکھتے کچھ نہیں تھا اٹھنی کے پاخانے کو پانی میں بھگو کر پھر آخا پی کر پھوک مٹایا کر آج کیوں مال کے بھوکے دولت کے بھوکے اولاد کے پیچھے اونٹنی کی غلازت کو پانی میں بھگو کر جب غلازت نیچے بیٹھ جاتی تھی اوپر کے پانی کو پی کر پھر آخا نے اپنے بھوک کو بٹایا آخا کے صحابہ نے بھوک کو بٹایا بات دولت روپیہ پیسہ سونا چاندی سب کچھ رہتے ہوئے اس دنیا کے پیچھے پڑے کب تک قبرستان نہیں دیکھتے کتنے مردے مال دولت والے دفن نہیں ہے چھوڑو میرے بھائی اللہ کے لیے چھوڑو نہ مکان کام آنے کا نہ مال کام آنے کا نہ دولت کام کوئی کوئی کوئی کسی کے کام آنے کا نہیں آدے کا ہوتا ابراہیم اپنے باپ آزر کو کام آتے حضرت نو اپنے بیٹے کو کام آتے حضرت لوت اپنی بیوی کے کام آتے آخا کتنا تڑپتے رہے تھے چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچاؤں گا لیکن آخا امام الانبیاء شافی محشر ساخیہ کوسر اپنے چچا کو پلسرات نہیں پار کرا پائیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہنم کی آنکھ کی جوتیاں میرے چچا کے پیر میں ڈالی جا رہی یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے مال پر یقین دولت پر یقین بیوی کے آرڈر پر یقین اولاد نہیں کچھ کام نہیں آنے کا کچھ کام نہیں آنے کا اور یہ رہتے ہوئے وہ مزہ نہیں پائیں گے آپ وہ مزہ نہیں پائیں گے کچھ تو ہے کہ جنت میں جا کر اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں میرا اللہ پوچھے گا کیوں وہ کہیں گے اس لیے کہ جنت میں تو جہاد نہیں ہے دنیا میں جہاد یہاں کہیں گے یو فی سبھی اللہ فیخت لون یہاں یہ نہیں کہا یو جاہدون فی ابھی علّلہ اس لیے کہ دائی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے امام اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے خطیب اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے مخریر اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے خانخواہ کا پیر اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے سچا تاجر اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے نمازی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے روزے دار اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے داڑھی والا اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے جورو کا غلام اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے اولاد حقیق دینے والا اپنے آپ کو اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا یو جاہد الفی سبیل للہ بلکہ کہا یو خاطل فی سبھی للہ فیقتلون ویقتلون کہ کے خطال کرتے ہیں اور جامع شہادت کا نظرانہ اللہ کو پیش کرتے ہیں اور اسلام مسلمان دشمنوں کا سر قلم کرتے ہیں اس کی لذت کو آپ نے نہیں جانا امر ابن جموں سے پوچھو اس کی لذت پوچھو حضرات صحابیات سے ازواج متحرات ہماری ماں سے لڑتی تھیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے اندر جاتے ہر عورت کہتی کہ میں اپنی باری دوسروں کو دے دوں گی آخا مجھے میدان جہاد میں لے جاؤ آپ کہیں گے کیا ہے راستہ اس زمانے میں جہاد کا کیسے ہم مجاہد بنے اچھا جب نوجوان تھے اور لیلا کے پانے کی کوشش کی تھی خاندان کی کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی پانے کا راستہ ہم نے بتایا تھا اسکول میں سیکھا تھا دنیا میں کوئی سلیبس ہے دنیا میں کوئی نصاب ہے دنیا میں کوئی قانون قاعدہ کیسے ظالم باپ جس کے آنکھ کی ایک نگاہ سے بیٹا پیشاب قطع ہو جاتا تھا کئی سی خطرناک خار ماں کہ جس کے چیخنے اور چلانوں کی آواز بادل کے گرجنے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی لیکن جب لیلا کو پانا چاہا محبوبہ کو پانا چاہا اور اپنی وہ پیشاب اور پاخانے کی پوٹلی حیض و نفاس کی پوٹلی رکھنے والی اس گندگی کے ڈرم کو پانا چاہا ماں کو منوا لیا باپ کو منوا لیا میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا میں زہر پی کر مر جاؤں گا میں ریل کے پٹے پر مر جاؤں گا میں عدالت کیسے جب اس گندی لیلا کو منوایا شہادت کو لیلا مان کر منوانا تجھے نہیں آتا تو پھر مومن مسلمان کہنے کا تجھے ادھیکار نہیں حق میں میں نے سکھایا تھا اب یہ میں تجھے سکھاؤ کہ شہادت لینا ہے اور پانے کا طریقہ یہ میں تیری مردانیت کو ابھار رہا ہوں تیرے جذب جہاد تیرے جذب شہادت کو ابھار رہا ہوں ایک شہزادہ ہمیشہ عورتوں میں رہتا تھا سانپ آ گیا محل کی عورتوں نے لونڈیوں نے خادی نے اور اس کی بہنوں نے ماں نے ارے بلاؤ کسی مردوے کو بلاؤ بھائی سانپ آ گیا لاٹھی اب یہ بھی ہے بلاؤ کسی مرد بانے کو ہے تو خود مرد بانا اس کے بعد اس کی بہن نے کہا اس کی ماں نے ارے تو بھول گیا تو بھی مرد ہے یہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ تم مرد ہو تم کے غلام نہیں ہو تم ایسے ویسے کسی قوم کے کتے نہیں ہو مال کے پجا میرے محبوب کے غلام ہو تم بدر کے صدقے میں آئے ہو عہد کے صدقے میں آئے ہو ناز و معبس کی نسل ہو تم تم خالد ابن ولید کی روحانی اولاد ہو عمر بن خطاب میں یہ بتانے آیا ہوں اب یہ بتایا تو پھر آگے پوچھو گے کہ لیلا کو کیسے پائے وہ تو آپ ان تم قرآن نے کہا کہ جتنی تم نے استطاعت ہو تم کر پاؤ دیکھو کھول کر آنکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں امن کا نام دہشت گردی اور دہشت گردی کا نام امن اور سکون رکھ دیا یہ یہودی کتے عیسائی کتے اتنی خطرناک تاریخ ہے اتنی خطرناک تاریخ ہے کہ اٹھارہ سو آٹھ کے اندر نیپولین نے جب ارستو نیپولین نے جب جو ہے ایک ملک کا عیسائی ملک کا جب رخ کیا اس پر قبضہ کرنے کے لیے قبضہ ہو چکا تھا تفتیش کی وہاں دیکھا کہ وہاں یہ یہودی اور عیسائی اپنی عدالتوں کو زیر زمین انڈر گراؤنڈ میں ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور مورخ لکھتا ہے اتنے خطرناک اتنے خطرناک عذابات کہ سن کر راؤنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو ایک تابوت جیسے مردے کا ہوتا ہے بنایا جاتا اور اس پر سوراخ ہوتے ان سوراخوں کے اندر ایسی چھیاں لگا کر ایسا اسے باندھا جاتا کہ ایک مرتبہ پھرانے سے ساری چھری جسم پر چلی جاتی ہاتھ پیر باندھ کر صرف اس کا منہ منڈی گئے جیسا ایک ڈبا بنایا جاتا اس کی منڈی کو داخل کر دیا جاتا ایک سورا اوپر سے اور ایک مٹکا اس مٹکے میں سورا اور اس کے تالوں پر پانی پڑتا پڑتا پڑتا پڑتا دیوانہ کتا ہو جاتا اور پاگل ہو جاتا دو طرفہ دو دھاری ایک زمبور بنا کر منہ میں رکھ کر منہ بند کر دیا جاتا زبان لہو لہان ہو جاتی عورتوں کے پشتانوں کے اوپر ایک آلے کو بند کر کر گھوڑے کی دم کو باندھ کر پیروں کو باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا جاتا ظلم تشدد ان حرامزادوں نے کہا کیا ہے عراق کا بچہ فلسطین کا بچہ افغانستان کا بچہ بوسینیا کا بچہ اپنی بچانے کے اپنی ماں کے آبرو بچانے کشمیر کا جوان اپنی بہن کے آبرو بچانے جب سڑک پر آتا ہے اس کو تشدد کا نام دیا جاتا ہے دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے ٹیلیویژن کا نام دیا جاتا ہے ان حیوانوں کی حیوانیت ان درندوں کی درندگی پوچھو ابو غریب جیل سے پوچھو گمانتا تنامو بے کی جیل سے پوچھو تہاڑ جیل سے پوچھو جموں کشمیر کی جیل سے پوچھو راجستھان کی جیلوں میں ان کے ساتھ کتنا پہشانیاں سلوک کیا جاتا ہے ایک مسلمان اپنی مسجد کے تحفظ کے خاطر سیفٹی کے لیے بچانے کے لیے اگر سڑک پر آ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے اور یہ امن پسند ہے کیمیکل گیس چھوڑیں یہ ملکوں کو پناہ کرے یہ اب جانتے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان سے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے دیوالیا ان کا کھڑا ہو چکا ہے ایک ایک ہیلی کاپٹر ایک ایک ہوائی جہاز فوجی چلتا ہے کروڑوں ڈالر اس کے ان کے ملک کے اللہ غارت کر رہا ہے جلا کر بھسم کر کر تباہ برباد کر رہا ہے بچہ بچہ اتنے سالوں سے جو چھ مہینے کے اندر ہم افغانستان کو قابو میں کر لیں گے مٹھی میں کر لیں گے یہ کہہ کر وقت کا رب کو مل آلہ کا دعویٰ فرون چلا گیا آج عراق سے افغانستان سے واپسی کے راستے ڈھونڈ رہا ہے دھنے منہ بچے غریب اپنے جو ہے کچے مکانوں سے جنگل کے اندر لکڑیاں تلاش کرنے گئے تھے یہ چالیس بچوں پر بمباری کی یہ کہہ کر کہ یہ لوگ جو ہے یہ بم کی جاکٹ پہن کر ہمیں اڑانے کے لیے آئے تھے بچوں کے خونخار دے دیے معصوم عورتوں پر ظلم اور تشدد کا ننگا ناچ کرنے والے آج ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کا یہ شکار ہو چکے ہیں دنیا برباد ہو چکی ہے اور دنیا اپنی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ایک راستہ العدال الکم اللہ تجارت ان عذاب عزابن علیم ایک کاروبار ایک بزنس ایک معاملہ جس کو میں نہیں میرا باپ نہیں دیوبندی نہیں دیوبندی کا باپ نہیں کوئی فرقہ نہیں نظام الدین نہیں چلہ نہیں خان خان نہیں میلاد کا جلسہ والا نہیں اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہیں رب کائنات احکم الحاکمین وہ کہتا ہے حل عبد الحکم اے لوگ یادین آمنو اے ایمان والو حل عبد کیا میں بتاؤں تمہیں کیا پیار کیا محبت حل عبدالحکم اللہ تجارہ ایک بزنس ایک کاروبار ایک معاملہ تم جی کو من عذاب علیم جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے کیا تو مینو نبی و رسولی وہ تو ہی دو اللہ اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ اپنے وجود کو مٹانے کی فکر کر اپنی شخصیت کو مٹانے کی فکر کر اپنے مال کو ابو بکر صدیق کی طرح تو پیش کر دے اور اپنی جان کو امر ابن جمو کی طرح پیش کر دے اپنے بچپنے کو معاذ اور موبس کی طرح پیش کر دے اپنی جوانی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح پیش کر دے اور اپنے وجود کو اپنے وجود کو اپنی شخصیت کو مٹا دے تب تو کامیاب ہوگا نہیں دیکھ رہا ہے جاپان کا انجام کیا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے امریکہ کا انجام کیا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ جو کل ظلم کیا کرتے تھے تشدد کیا کرتے تھے اللہ کے عذاب کا اللہ کے قہر کا کس طریقے سے وہ شکار ہیں اس لیے میرے بھائی عورت ہے اس کا حق ہے اور انسان ہے ان لنفسی کا علیہ کا حق انسان کے نفس کے حقوق ہیں میں تجھے پیٹ پر پتھر باندھنے کی بات نہیں کرتا ہوں میں تجھے سنیاس لینے کی بات نہیں کرتا ہوں سب کچھ کر بیت الخلا میں جا پیشاب بھی کر پاخانہ بھی کر اور شور سے اپنی شرمگاہ کو دھو بھی لے لیکن پیشاب پیخانہ کو جسم پر مت لگا زمین بھی لے باغ بھی لے جھکا بھی کر اولاد بھی کر لیکن اسے اپنے جسم کو اپنے دل کو نہ بٹا کشتی پانی میں ضرور چلتی ہے اور پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی لیکن جس کشتی میں سوراخ ہو کر وہ پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے کشتی والا بھی اور کشتی بھی چلی جاتی ہے اور یہ دنیا کی کشتی مال و دولت کے پانی میں چلے گی لیکن یہ مال و دولت اگر دل کی کشتی میں سوراخ کر کر داخل ہو جائے گا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے اس لیے حل عدل اللہ تجارہ ہمیں صحابہ کرام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نگہبان بنایا رقیب بنایا نمونہ بنایا آسمان ہدایت کے ستارے بنایا ان کا خصوصی وسط کیا تھا خصوصی تبلیغ بھی کرتے تھے خانخواہ بھی چلاتے تھے سیکھنا سکھانا بھی تھا سفا چبوتا سب کچھ تھا خصوصی وسط جو ان کو اور لوگوں سے الگ کرتا تھا وہ کیا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کہ مرتے مارتے تھے اسلام کے لیے اپنی جان کا نظرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے مال دولت ماں باپ بیوی بچے کوئی ان کے پاس حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے اندر لے ہاتھ اور دے ہاتھ کا معاملہ کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کان کٹے ہوئے تھے کان کی جو دل کی آتی وہ کٹی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ بھیا کیا معاملہ ہے کہنے لگا میں ایک ڈاکو اور چور تھا اور چوروں کا سردار ڈاکو تھا میں ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تو ایک حسین عورت نے مجھے کھجور پیش کیا میں نے انکار کیا اب پھر اس نے زیور کو پیش کیا میں نے انکار کیا آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کی عزت اور آبرو کا یہ طلبگار ہے یقیناً صحیح ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو مسافر سمجھا سوچا کہ آپ بھوکے ہیں تو میں نے آپ کو کھجور پیش کیا آپ نے انکار کیا میں نے سوچا کہ کھائے ہوئے پیٹ بھرے ہوئے ہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو میں نے مال و دولت پیش کیا اس نے اپنے دل کے برے ارادے کو ظاہر کر دیا آیا تو تھا کھانے پینے اور مال لوٹنے لیکن تیرے حسن کے جلووں کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی کیا وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر کان اس کے کیوں کٹے اللہ کی طرف سے کیا اسے سزا ملی ہم اس بقیہ واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں اور دل کے رگو ریشے میں جذب شہادت پیدا فرمائیں جذب جہاد پیدا فرمائیں اور دین کے لیے مرنے بٹنے کے بس پیدا فرمائیں صحابہ کرام کی توہین سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین واخردان الحمد للہ ربین